عقل مند کون آج کل جون کے مہینے کی گرم راتیں چل رہی ہیں مجھے آج سے پندرہ سال پہلے والے جون کی کچھ راتیں یاد آ رہی ہیں خوف غم اور پریشانی سے بھرپور راتیں لیکن وہ بری راتیں ہرگز نہیں تھیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوف کی راتیں کہاں بری ہو سکتی ہیں بری راتیں تو وہ ہوتی ہیں جو غفلت اور گناہ میں گزر جائیں جن میں نہ نماز ہو نہ ذکر اور نہ استغفار بہت سے لوگ رنگین راتوں کے خواب دیکھتے ہیں رنگین راتیں تو بہت کالی ہوتی ہیں لذت ختم ہو جاتی ہے اور گناہ لازم ہو جاتا ہے ٹی وی فلم شراب کباب اور غیبت گناہ اللہ تعالی ہمیں توفیق ادا فرمائے کہ ہم اچھے اور برے کو سمجھ سکیں آج کل تو معاملہ الٹا ہے وہ بے وقوف جو آخرت کی حقیقی زندگی سے غافل ہو کر دنیا کمانے اور بنانے میں لگے رہتے ہیں اور کچھ تھوڑی سی بنا بھی لیتے ہیں لوگ ان کو عقل مند سمجھتے ہیں انا للہ و انا الہ راجعون ارے پورے قرآن پاک کو پڑھ لو میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھ لو عقل مند وہ ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت بنا لے اور اسے خوب سجا لے